سامعین ناظرین السلام علیکم اس نشست کا موضوع ہے یا رسول اللہ کے گستاخ بلیک والوں کے تحفظ مقدس اوراق پر شور و گستاخی پیدا کرنے کی اصل وجہ پر اسٹیبلشمنٹ حکومت کو تمبی ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا کیا کام ہے ہمارا کام جس سے ہم پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں مقدس اور آپ کا تحفظ ہماری تنظیم کا نام عالمی تنظیم تحفظ مقدس اور صاف مقدس اور کو قرآن محل شریف میں محفوظ کرتے ہیں اور غلازت نجاست میں یا کسی اور توہین میں ملوث مقدس اور آگ کو نظر آتش کرتے ہیں اور پھر خاکستر اور راک کو قرآن محل شریف میں یا کسی اور مخصوص جگہ میں محفوظ کرتے ہیں اور یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ بلیک والے یا ایسے گستاخ قسم کے لوگ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مقدس اوراق کو توہین کی جگہوں میں ڈالتے ہیں گٹروں میں بدرووں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں دیگر توہین کی جگہوں میں ڈالتے ہیں اشتہارات کی شکل میں ڈالتے ہیں بوسیدہ اوراق کی شکل میں ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو خالی بلیک والوں کے اشتہارات جو انتہائی غلاستوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے دوست احباب اٹھا کر آگ میں شہید کر کے محفوظ کرتے ہیں ان کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں

جو اس طرح توہین کے بدترین مرتکب لوگ ہیں ایسے گستاخوں ایسے خبیصوں کا وہ منہوس چہرہ گستاخ چہرہ جس کو وہ چند ناروں کی شکل میں چھپا کے بیٹھے ہیں لوگوں کے سامنے ہمارے عمل کی روشنی میں آتا ہے اس گستاخ چہرے کو پہچانتی ہے دنیا کہ یار یہ لوگ ہیں جو نیچے پھینکتے ہیں اور یہ چشتی لوگ ہیں جو نیچے سے اٹھاتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے ہیں ان کو گستاخی سے بچاتے ہیں جب یہ منحوس چہرہ گستاخ چہرہ ہمارے عمل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے آتا ہے تو یہ لوگ گستاخ ذلیل کمینے شمار ہوتے ہیں اور لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ ہیں اور ہمارے متعلق لوگوں کے اندر حسن اعتقاد حسن زن پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بادب ہیں ہماری ادب پر دلیلیں ہزاروں شکل میں لوگوں کے سامنے موجود ہیں تو یہ جو بلیک والے اور ان جیسے جتنے بھی لوگ مقدس اور آگ کے اللہ رسول کے مقدس ناموں کے گستاخ لوگوں کی نظر میں ثابت ہوتے ہیں یہ اپنی گستاخی اپنی ذلت اپنی خفت کو چھپانے کے لیے ہمارے دوستوں پر جھوٹے پرچے کرواتے ہیں یہ جھوٹ بول کر کہ جی یہ دیکھو یہ قرآن کے مقدس اور اللہ رسول کے نام جلاتے ہیں جبکہ ہمارا یہ عمل فرض ہے کیوں کہ ہم نے آج تک کسی صاف پاک کاغذ کو شہید نہیں کیا نہ ہی کرتے ہیں ہمارا کام ملوث کاغذات کو شہید کر کے ان کی خاکستر اور راک کو محفوظ کرنا ہے جب ہمارا کام یہ تحفظ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو اب ان کو سوائے جھوٹ بولنے کے بختان لگانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ جاہل کمینے کتے لوگوں کو جو ہم سے حسد رکھتے ہیں یہودیت کی مخالفت کی وجہ سے ایسے ہاتھ سے دیر کمینوں کو ساتھ لگاتے ہیں اور ہمارے اوپر گستاخ ہونے کے الزام شور ڈالتے ہیں جبکہ وہ شور بھی ان کا پیدا کردہ ہوتا ہے اور گستاخی بھی ان کی طرف سے پیدا کرتا ہوتی ہے اس میں حقیقت کی ایک بات بھی نہیں ایسے پرچے دے دیتے ہیں اور ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ وہ اپنی لادینیت کی وجہ سے مشہور ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے لوگوں کے دین یا ایمان کی کوئی بات فکر سوچنا اور فکر کرنا وہ منفی سوچ رکھتے ہیں اس منفی سوچ کے نتیجے میں ایسے لوگوں کا فوراً پرچہ دے دیتے ہیں کیوں کہ چند کمی نے اٹھے شور ڈالا اور وہ کہتے ہیں ہمارا امن خراب ہو رہا ہے بس بات امن یہ دیکھنا ہے امن خراب نہ ہو اور دوسری طرف سے کیونکہ ہم لوگ مظلومیت کے عادی ہیں اور ظالم بننے کے مخالف ہیں ہم ایسا جھوٹا پرچہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے رہا ان پر جو سچا پرچہ بنتا ہے اللہ رسول کے نام مقدس کاغذات کو نجاست پلیدی توہین کی جگہوں میں ڈالنے کا یہ پرچہ اگر ہم دینے جاتے ہیں تو ہمارا پرچہ ہی نہیں لیتے اسٹیبلشمنٹ پرچہ ہی نہیں لیتے خود پرچہ وہ کاٹتے نہیں کیوں ان کا خدا رسول کسی سے کوئی کام نہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی شکوہ شکایت لائے گا اور ہم حالات پریشان خراب ہوتے دیکھیں گے تو پھر پرچہ کاٹیں گے ورنہ نہیں ان کا ذاتی طور پر کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں گستاخوں کے خلاف نہ پرچہ دیتے ہیں نہ ان کے خلاف اٹھتی آواز سنتے ہیں اور جو ادب والے ہیں تعظیم والے ہیں احترام والے ہیں ان کے خلاف جھوٹے بوتان جھوٹا شور شرابہ جو اٹھتا ہے تو فوراً پرچہ دے دیتے ہیں یہ ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے لیکن شکر ہے خدا کا اللہ کی مدد سے ایسے تمام پرچے خارج ہوتے ہیں کروانے والے اور پرچے کاٹنے والے دونوں کو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے آخر اللہ نے اپنے نام کی تعظیم کرنے والے مظلوموں کی حمایت تو کرنی ہے مدد تو کرنی ہے وہ مدد فرماتا ہے تمام پرچے خارج ہمارے پاس موجود ہے اور اگلے لکھتے ہیں یہ سب جھوٹ ان کا کام بہت اچھا ہے اور یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں بہتان تراشی کر رہے ہیں فلاں ایسے پرچے خارج ہمارے پاس یہ بنڈل محفوظ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاک پتن شریف کا پرچہ فلاں پرچہ فلاں پرچہ ہر علاقے کا پرچہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے ایسے خبیص خنزیر لوگ جو اللہ رسول کے گستاخ بھی بنتے ہیں اور گستاخی پر اصرار کرتے ہیں اور اگر کوئی گستاخی کے خلاف اٹھ کر احترام تعظیم کا کام کرتا ہے تو اپنی ذلت اپنی گستاخی اپنی توہین اپنی عفت کو چھپانے کے لیے شور شرابہ ڈالتے ہیں جی کہ جناب یہ دیکھو یہ لوگ شہید کر رہے ہیں برقے دکھاتے ہیں کھول کر آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں کوڑے کے ڈھیر میں یا ندی نالیوں میں گٹروں میں قرآن پاک ہوتا ہے اوپر کے کاغذ گل جاتے ہیں اندر کے کچھ محفوظ ہوتے ہیں یہ خنزیر کے بچے کیا کرتے ہیں جو اندر کے کاغذ ہیں وہی نکالتے ہیں اور ان کی فلم بناتے ہیں وہ بنا کر چڑھا دیتے ہیں اور لوگ کیونکہ اندھے ہو چکے ہیں خدا رسول کی وحج سے اس لانتی ٹچ موبائل کو بڑا سمجھتے ہیں اس وجہ سے سب خنزیر اس پر اعتماد کر جاتے وہ دیکھو دیکھو توہین کر رہا یہ دیکھو جلا یہ دیکھو جلا رہے جلا وہ کتے کا بچہ یہ تو دیکھ کیا جلا رہے ہیں باہر کے کاغذ کو تو دیکھ جو مقدس نام اللہ رسول کا کسی پلیدی میں ملوث ہو چکا ہے کسی بھی توہین میں مثلا گستاخی کی بات لکھی ہوئی ہے ایسے کو جلانا اس کو ختم کرنا فرض ہے جو شخص اسی حال میں اس کو برقرار رکھنے کا کہے مطالبہ کرے وہ کافر گستاخ رسول حکومت اسٹیبلشمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے روکنے والے خنزیروں ایسے بدتمیزی کے طوفان اٹھانے والے حرامیوں کے خلاف خود پرچہ دے لیکن اگر وہ دیندار دین کی فکر رکھنے والے ہوں وہ تو منفی سوچ رکھتے ہیں کریں کیا ہم بھائی وہ تو خود کہتے ہیں بھائی سیاست کے ساتھ دین کا کیا تعلق اب مصیبت ہماری پر یہ ہے پریشانی ہماری یہ ہے اگر فاروق اعظم جیسوں کی حکومت ہوتی تو ہمارے خلاف آواز اٹھانے والے کی زبان کاٹی جاتی زبان ہی نہ رہتی میرے دوست کو بخاری شریف میں مختصر اختصار کے ساتھ بخاری شریف میں اختصار کے ساتھ مسرد امام احمد میں تفصیل کے ساتھ فتح الباری شریف شرح بخاری میں تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ نے زندیقوں کی کتابوں کو جلا دیا تھا جب جس طرح کے ان کو جلا دیا تھا کس بنا پر کہ ان کتابوں میں مولا علی کے متعلق یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا ہے اللہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا مولا علی کا نام بھی لکھا ہوا تھا وہ زندیقوں مرتدوں کے وہ مشرقوں کے جو مولا علی کو ماننے کا دعوی رکھتے تھے ان کے الفاظ جن میں اللہ پاک کے نام ایسی باتیں مقدس نام سب کچھ موجود تھے مولا علی نے ان کی کتابوں کو جلا دیا آج تک چودہ سو سالہ تاریخ میں اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ اللہ رسول کی توہین کی بات ہو مقدس نام یا فتنے اور شر کا خطرہ ہو یا اللہ رسول کے مقدس نام کی توہین ہو رہی ہو تو ان تمام کاغذات کو جلانا عبادت ہے اس پر چودہ سو سالہ تاریخ کا اتفاق گواہ حتیٰ کہ سب سے پہلے دوسری قریش لغت کے علاوہ دوسری لغت کے جتنے قرآن مجید تھے سیدنا عثمان غنی کے دور میں جس طرح بخاری کہہ رہی ہے تاریخ اس پر متفق ہے ان مبارک قرآن مجیدوں کو شہید کر کے جلا کر صحابہ کرام نے مولا علی سماج سب نے مل کے مسجد نبوی کے شہر میں دفن کیا تھا جو کتے لوگ اس کو گستاخی قرار دیتے ہیں ان کافروں سے پوچھا جائے تمہاری نظر میں صحابہ کافر ہے یہ چودہ سو سال امت کافر ہے ملعونو جلال پور کا واقعہ ہوا جلال پور پیر والے بلیک والوں کے جلسے کی تاریخ گزر گئی تھی اشتہار لگے ہوئے گرنے والے تھے ہمارے دوستوں نے اتار لی یہ سوچ کر بھی تاریخ گزر گئی ہے اب تو کوئی اب تو سوائے توحیل کا اور کوئی کام نہیں نیچے گریں گے گستاخی ہو گئی انہوں نے اٹھا لیا اور ان خبیصوں نے وہاں پر تھانے میں چھوڑ ڈال دیا یہ گستاخ ہے جو دیکھو ہمارا اشتہار کرا کے اتار رہے فلان کا وہ کمینے تم اتنا ذلیل ہو کہ اللہ اپنی محض شہرت اور اپنی شیطانی سیاست کو چمکانے کے لیے اللہ رسول کے نام کی بے حرمتی فرض سمجھتے ہو بغیر اور اندھی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ذرا نہیں دیکھتی ہر شیطانی لوگ کو بچانا ہر قسم کے شیطانی لوگوں کو بچانے کے لیے تم اپنی قوت اور طاقت استعمال کرتے ہو لیکن مظلوم شہریوں باخلاق شہریوں دیندار مسلمان لوگ شہریوں کو بچانے کے لیے تم ماجل بن جاتے ہو مشکل بن جاتے ہو کیا تمہاری حکومت ہے یہ لوگ اپنی گستاخی ذلت خفت کمیونگی کو چھپانے کے لیے شور کرتے ہیں آپ لوگوں کا حق بنتا ہے انکوائری کریں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تمام فتح جات ہیں دیوبندیوں کے بریلویوں کے عرب والوں کے یہاں کے وہاں کے سب کے صاف قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جاتے ہیں یا ان میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے چھاپے میں غلطی آ جاتی ہے ان سب کو جلانا اس میں لکھا ہوا ہے صاف کو جلانا ہم اس کے باوجود صاف نہیں جلاتے کیوں حکومت کی لادینیت اور عوام کی جہالت اس کو ہم سمجھتے ہیں وہی بات کہ گیدڑوں نے کہا ہم جاتے ہیں خربوزے کھانے کے لیے تو کوئی ہمارا نمبردار ہونا چاہیے ایک نمبردار بن گیا لائسنس تیار ہو گیا کہ جب خربوزے کھانے کے لیے جائیں گے کتے آ گئے تو تمہارا کام بنتا ہے فوراً لائسنس دکھاؤ اتفاق ہو گیا خربوزے کھانے کے لیے چلے گئے اگلے لوگ اگلوں نے دیکھا کتے چھوڑ دیے اب جب کتے بھاگے پیچھے پڑے کسی کو ادھر پکڑ لیا کسی کو ادھر پکڑ لیا تو چیخ کر کہنے لگے نمبردار سے نمبردار صاحب لائسنس دکھائے اس نے کہا یہ سارے بغیر تان پڑ ہے اب بھاگ کر جان چھوڑاؤ ہم جانتے ہیں یہ سارے بغیر تان پڑ متنے لگے ہیں نہ انہوں نے شریعت ماننی ہے یہ شریعت دیکھنی ہے نہ کچھ کرنا ہے وہ بغیرت تمہارے تو اپنوں کے فتوے لکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو اگر تمہارے اندر طاقت ہے علم کی ایمان کی جیڈر کی طرح بھاگتے ہو جس حکومت کو لا دین کہتے ہو اسی کا سہارا لیتے ہو خیر ہے خدا رسول کے گستاخو ہر موڑ پہ گستاخی کرنے والوں ظلم کہاں تک چلے گا اسٹیبلشمنٹ کو ہم تمبی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ شور و شغب یہ فتنا محض اپنی خفت ذلت اپنی لانت اور گستاخی کو چھپانے کے لیے ہے تو خدا را آپ کا فرد بنتا ہے اگرچہ آپ فرد کا خیال نہیں کرتے اور نہ فرد کو فرد سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا فرد بنتا ہے خدا کو جواب دینا ہے کہ کم از کم تحقیق تو کرو انکوائری کرو ہر مذہب کے بندے بلاؤ مفتی ہم کیا کام کرتے ہیں اگر ہمارا کام شریعت کے مطابق ہے تو اس کے خلاف شور و شغب کرنے والوں کو اندر ڈالیں ان پر پرچے بے وہ گستاخ ہے جو اللہ رسول کے نام کو پلیدی کے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی بے ادبی کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے گستاخ لائنوں کو جیل میں ڈالو لیکن یہ تم نے کام نہیں کرنا تم تو خود جوتے کھا چکے ہو ان لوگوں سے تم تو خود بندے مروا چکے ہو مجھے سارا معلوم ہے آپ تم ان کے ساتھ مل کر صرف غریب عوام اور ہم جیسے باخلاق شہریوں کو مروانا چاہتے ہو زلیل کرانا چاہتے ہو خدا رسول کی توہین مسلسل کرانا چاہتے ہو تم لوگ لیکن میں تنبیہ کر رہا ہوں خدا را باز آ جائے ایسی بات سے اور ان کو ناک ان کو ناک میں نچ ڈالیں یہ مذہبی جمہوری گنڈوں کو اتنا عام چھٹی نہ دیں کہیں غلط نتائج آپ کے گلے نہ پڑ جائیں حدیث شریف میں آیا ہے ہم شر شرمن تہتا عدیم کمائے مین ہم تخرج الفتنا وفی ہم تعود یہ وہی لوگ ہیں حدیث میں آیا کہ آسمان کے نیچے بسنے والوں سے بدتر لوگ وہی ہوں گے علماء اور پھر فرمایا انہیں سے فطرے نکلیں گے اور وہ خود فطروں میں مبتلا ہوں گے اس سے بڑا فطرہ اور کیا ہوگا کہ خود گستاخ جگہ جگہ پر پیشاب کی نالیوں میں پیشاب کی جگہوں میں یا رسول اللہ گرا رہے ہیں اور جو اٹھاتے ہیں ادب کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں ان پر پرچے پلواتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا ہو ساتویں زمین میں بیٹھی ہوئی چیوٹی کو تمہاری ایجنسیاں دیکھ لیتی ہیں یہ پہاڑ تھا ہم نے گستاخوں کے نظر نہیں آتے تمہیں یہی تنبیہ کرنا میرا مقصد تھا حکومت اسٹیبلشمنٹ کو تاکہ بلیکیوں کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے اور ان پر اتمام حجت ہوئے ہو حکومت کے سامنے چہرہ ہے لیکن اتمام حجت کرنے کے لیے میں نے بیان کیا ہے